حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا آپ نے اس طرح بیان کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوزتین سے دم کر لیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 5738